سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکاز میں پانچواں حصہ زکوٰۃ کا فیصلہ کیا حدیث نمبر چونتیس سو ستائیس مسند احمد